بلکہ حضرت سلیمان اسلام کے لیے جو مسخر تھے وہ اللہ کے حکم سے رب گئی لہذا آج کوئی اگر یہ کہے کہ میرے پاس موکل ڈھونگی ہے شیطان ہے ایسا آدمی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کے اندر اسے دیکھا کہ وہ شولا لیے ہوئے آ رہا ہے اور آپ کے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے تو آپ نے اسے پکڑ لیا تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا آپ نے اللہ نے آپ کو قابو دے دیا اس پر اور آپ نے یہ فرمایا میں نے اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا مجھے اس وقت میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے حکم سے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابے داری کرتے تھے اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو پھر کبھی بھی تابے داری نہیں کرتے تھے وہ لہذا یہ کہنا کہ ہمارے پاس موکل ہیں ایسا دعویٰ کرنے والے لوگ بہت ہی جھوٹے ہیں اور بہت بڑے قصاب ہیں یہ کسی کے لیے مسخر نہیں ہوتے ہاں دوستی میں آ کر کے اگر کوئی کام پٹا دیں یا کوئی کام بتا دیں وہ ایک الگ چیز ہے اب دوستی کرنے کے لیے آپ کو بھی شیطان بننا ہوگا جتنا گندا ہے وہ اس سے زیادہ گندا بنیں گے آپ تب جا کر کے وہ آپ کے ساتھ دوستی کرے گا اور تھوڑا بہت کام آپ کا بنا دے گا جو اس کی قدرت میں ہے بس اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ جو مسخر کر دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو یہ مت سمجھنا کہ ان کو علم غیب تھا قوت تھی اس میں کوئی شک نہیں وہ اپنی اس قوت کو استعمال کرتے تھے حضرت سلیمان اسلام حکم دیتے تھے تو بڑے بڑے پتھر پہاڑوں سے کاٹ کر کے لے آتے تھے اس لیے کہ پرانے زمانے میں کرین وغیرہ نہیں تھی لہذا کرین کا کام انہیں شیطانوں سے اور جنوں سے لیا جاتا تھا حکم دیا جاتا تھا کہ جاؤ فلاں پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اچھے اچھے پتھر لے آؤ اور بعض کو تو حکم دیا جاتا تھا کہ دریا میں گوتے لگاؤ اور وہاں سے موتیاں نکالو اچھے اچھے سیپ نکالو وہ مینا شیاتی ہوں آملند نزالک اور بہت سارے شیاتی وہ جو دریا کے اندر گوتے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کرتے تھے بیاملون آملند نزالک اس کے علاوہ بہت سارے کام کرتے تھے وہ پہاڑوں سے پتھروں کو لانا تعمیر کرنا ہے جنوں نے بنایا ہے آج بھی اگر جا کر کے آپ دیکھیں ان پتھروں کو تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اتنے بڑے بڑے پتھر اتنی اونچائی پر کیسے پہنچائے گئے در حقیقت یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے لیا تھا جن کافی طاقتور مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آپ نے دیکھا نہیں کالا من جن اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو دربار برخاست ہونے سے پہلے میں شہر سبا جا کر کے بلقیس کا تخت اٹھا کر کے لا سکتا ہوں اللہ نے اتنا پاور دے رکھا ہے جنوں کو اور اتنے طاقتور ہوتے ہیں اور اتنی قدرت ہوتی ہے ان کو کہ ایک پاؤں ایک بر اعظم میں تو دوسرا پاؤں دوسرے پر اعظم بر اعظم میں رکھ سکتے ہیں اللہ نے اتنا پاور دیا ان کو طاقت لیکن اس کے باوجود وہ علم غیب نہیں جانتے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے علم غیب کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو رہی تھی بیت المقدس کی تعمیر چل رہی تھی ابھی بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت پورا ہو گیا اور موت کا ایک وقت متعین ہے نبی کے لیے بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ادا جا جلوم لا استاخرون ساتم ولا استقدمون موت کے فرشتے نے ان کی جان نکال لی روح نکال لی اب معاملہ یہ تھا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا جنوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مر چکے ہیں تو ادھورا کام چھوڑ کر کے بھاگ جاتے تھے اللہ تعالی نے اس وقت ان کی جان نکالی جب وہ میدان میں کھڑے ہو کر کے اپنے اصا کے اوپر ٹیک لگا کر کے نگرانی کر رہے تھے اور ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح نکال لی اور اصا کو حکم دیا کہ ان کے بیلنس کو قابو میں رکھنا کہیں یہ گرنے نہ پائیں اصا کو حکم دے دیا حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح وہاں کھڑے ہیں اصا کے سہارے جیسے آپ زندگی کی حالت میں کھڑے رہتے تھے زندہ ہونے کی حالت میں کھڑے رہتے تھے اور جنات یہ سمجھ رہے کہ حضرت زندہ ہے نگرانی کر رہے اور یہاں روح کف سے انسری سے نکالی جا چکی ہے سلیمانی کا کام جب مکمل ہو گیا تو جیسے جیسے کام مکمل ہوتا رہا اللہ دادی بت انسان تھا ہم نے ایک دیمک کو لگا دیا اس اصا کے نیچے کہ جیسے جیسے ادھر کام پورا ہوتا رہے تو بھی اپنا کام پوری کرتی رہے ادھر کام مکمل ہوا یہاں اس کیڑے نے اپنا کام کر دیا جنوں نے وہ کام مکمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کیڑے نے اپنا کام کیا اللہ دا بتاتا ان کے سوٹے کو اور ان کی ٹیڑھیا کو کیا بولتے اس کو اصا کو کھا رہا تھا وہ دیمک وہ داب بت زمین کا جو جانور تھا کیڑا دیمک جیسے ہی کھا کر کے اس نے ختم کیا نچلے حصے کو فلما ہر گرے جیسے ہی گرے تب ال جن تب لوگ تب جنوں کو معلوم ہوا کہ ارے یہ تو بہت دنوں سے یہاں کھڑے نہیں تھے اللہ کانو الغیب ما العذاب کاش ہمیں علم غیب ہوتا تو ہم اس رسوا کو نظام میں نہ رہتے آیت کریمہ بالکل صاف طور پر بتا رہی ہے کہ جنوں کو علم غیب نہیں ہوتا اب بتاتے ہیں کہ فلاں بابا بولے کہ یہاں جو ہے تمہارے گھر کے اندر نیچے گہرائی کے اندر ایک مٹکے کے اندر کوئی چیز رکھے واحد باتیں یہ سب قطن غلط بات ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جنوں کو علم غیر نہیں اور تم کہتے ہو کہ بابا کے پاس موکل ہے وہ موکل بتا دیتا ہے کہ چھپی ہوئی چیز کہاں پر رکھی ہوئی ہے اب تمہاری بات مانے یا قرآن کی بات مانے اس ڈھونگی بابا کی بات مانے یا قرآن حکیم کے نس سریح کو مانے ہاں ایک طریقہ ہے اس کا کوئی جن اگر اس طرف سے کہیں سے گزر رہا ہے وہ چیز اسے معلوم ہو گئی تو آ کر کے اپنے اس دوست کو بتا سکتا ہے کہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے وہاں ہے لیکن بغیر اس کو دیکھے ہوئے کوئی جن بھی نہیں بتا سکتا کہ کون سی شے کہاں پر رکھی ہوئی ہے اس لیے کہ آیت کریمہ اس بات نس سری ہے کہ جنوں کو بھی علم غائب نہیں ہے سامنے موجود ہیں کام کر رہے ہیں ادھر حضرت یہاں میدان میں کھڑے ہیں اور بھی مر چکے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ کھڑا ہوا آدمی زندہ ہی مرا ہوا ہے اور کہہ بھی رہتی زبان سے اللہ کانو یا الغیب اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم کبھی اس کن عذاب میں نہ رہتے چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئے ہوتے اس کے بعد شہر سبا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے شہر سبا یہ یمن کے اندر ایک شہر تھا اور ان کا جو دار سلطنت تھا اس کا نام معارب تھا معارب شہر سبا کا جو دار السلطنت تھا معارب تھا تو جب پانی برستا تھا تو پہاڑوں پر گل کر وادیوں میں ہو کر کے پھیل جاتا تھا ادھر ادھر ضائع ہو جاتا تھا تو انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک ڈیم بنایا گویا آج ڈیم کا جو تصور ہے یہ کچھ نیا نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ ڈیم کا تصور بہت پرانا ہے ان لوگوں نے وہ ڈیم بنایا تو پہاڑوں پر سے پانی گر کر کے اسی ڈیم میں آ جاتا تھا وادیوں میں پانی جب برستا تھا تو وادیوں سے ہوتا ہوا اسی ڈیم کے اندر آ جاتا تھا اور انہوں نے ڈیم کو انتہائی مضبوط بنایا تھا اس کے اندر چھوٹی کھڑکیاں بڑی کھڑکیاں رکھ رکھی تھی اور قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ شہر اتنے اچھے اسپاٹ پر تھا کہ اس کے دائیں بائیں شمال دائیں اور بائیں دور تک باغات کا اور بھی گنجان باغات کا ایک سلسلہ چلا گیا تھا اور اس پانی کی وجہ سے جہاں پانی کثرت سے ہو اور آبیاری کا نظام آبپاشی کا نظام اچھا ہو وہاں فصلیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور یہاں تو پورا ڈیم موجود تھا تو جب جتنی ضرورت پڑتی تھی اسی اعتبار سے وہ کھڑکی چھوٹی بڑی کھول لیتے تھے اور اس طریقے سے ان کا نظام آبپاشی بڑا ہی عمدہ ہو گیا تھا پھلوں کا عالم یہ تھا کہ ایک عورت اگر یا ایک مرد اپنے سر پر ٹوکرا لے کر کے خالی تھوڑی دور تک چلا جاتا یا چلی جاتی تو بغیر توڑے ہوئے پورا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان جتایا ہے اس قوم کے اوپر اپنا کہ ہم نے ایسے باغات تمہیں عطا کیے تھے لیکن جب انہوں نے نافرمانی شروع کر دی تو ہم نے اسی ڈیم کو جو ان کے لیے سخت فائدے مند تھا بڑا فائدے مند تھا اسی کو ہم نے زحمت بنا دیا یہ ڈیم راتوں رات ٹوٹ گیا اور ان کے باغات میں گھس گیا اور اس نے سارے باغات کو تہس نہس کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی قوم اگر نعمتوں سے نوازی جائے اور اس کی قدر نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے اور اسے فٹ پاتھ پر پہنچاتے زیادہ دیر نہیں لگتی ہے آدمی کو فٹ پاتھ پر پہنچاتے اللہ تبارک تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی بڑے بڑے بادشاہوں کو تخت پر سے اتار کر کے کان پکڑ کے فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیا ہے تاریخ گواہ ہے اس کی اس کی تاریخ گواہ ہے اسے فٹ پاتھ پر پہنچاتے دیر نہیں لگتی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے یہ تو شہر سبا کا بیان باقاعدہ لقد کان لسبین فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال دو باغات تھے دائیں بائیں پوری تفصیل گزر چکی آپ وہاں ترجمہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے یہ مشرقین کہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر دوسرے لوگوں کی بھی شرکت ہے جیسے آج کل ایک پورا طبقہ اسی خیال میں ہے اسی عقیدے میں ہے کہ کتب ابدال اولیا یہ نام انہوں نے خود دے رکھے ہیں ابدال ان کو اللہ نے کائنات میں تصرف کا اختیار دے رکھا ہے قرآن یہ کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے ہم نے کہاں کہا ہے کہ فلاں کو ہم نے اختیار دیا ہے ذرا یہ کسی کتاب کے اندر دکھائے تو ہماری کتاب کے اندر دکھائے کہ ہم نے فلاں کو اختیار دیا ہے یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو اختیار اللہ نے دیا ہے فلاں کو مختار کل کہتے ہیں تو فلاں ولی کو مختار کل بولتے ہیں کبھی رسول کو مختار کل بولتے ہیں اللہ یہاں فرما رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں ایسے لوگ کہاں میں نے کہا ہے کہ فلاں کو میں نے اختیار دے دیا ہے کہاں کہا ہے میں نے وہ نکال کر کے بتائیں لہذا کوئی اگر کہے کہ مختار کل ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں ولی مختار کل ہے تو کہو کہ جھوٹ بولتے ہو تم کہاں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے فلاں کو اختیار دے دیا ہے اور فلاں کو تصرف کا حق دے دیا ہے کائنات کے اندر ذرا نکال کر کے بتاؤ اس کے بعد سورہ فاتر شروع ہوتی ہے فرمایا گیا کہ ایک نوری مخلوق بھی ہے جسے فرشتہ کہتے ہیں ہم نے اس مخلوق کو نور سے بنایا ہے بعض بعض فرشتوں کو دو دو پر ہیں بعض کے تین تین ہیں بعض کے چار چار ہیں مسنا وسولا کسی کو دو پر اور کسی کے تین پر اور کسی کے چار چار پر ہیں یعنی یہ مخلوق اڑتی ہے چشمے سے ملے آلہ اور چشمے زدن میں ملے آلہ سے زمین تک وہ یزید کی معیشہ اور بھی اللہ زیادہ جس اس کو چاہتا ہے کرتا ہے جیسے حضرت علیہ السلام کے بارے میں ہے معراج کی حدیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اندر دیکھا حضرت علیہ السلام کے چھ سو پر تھے یہ فلقل کی معیشہ کے اندر بتایا گیا کہ ہم کسی فرشتوں کو زیادہ پر دینا چاہیں تو ہم دے سکتے ہیں اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کے لیے ہم رحمت کا دروازہ کھولتے ہیں اس دروازے کو کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کے لیے ہم رحمت کا دروازہ کھول دیں اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں جس کے لیے کھول دے کوئی بند کرنے والا نہیں بند کر دے تو کوئی کھولنے والا نہیں ہم ہی اس بات پر قادر ہیں اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ یہ کٹمیر کے بھی مالک نہیں ہے کٹمیر کے مالک نہیں اتنی صاف وضاحتوں کے باوجود حیرت اس بات پر ہے کہ یہ لوگ مصر ہیں اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ بھی دوسرے دروں سے ملتا ہے دوسرے آستانوں سے ملتا ہے جبکہ کہا جا رہا ہے وہ بھی مالک نہیں کتمیر کسے کہتے ہیں کھجور کھجور کے اوپر سے یہ جو پرت ہے وہ نکالیا گٹھلی دیکھ رہے ہیں گٹھلی کے اوپر ایک باریک پرت ہوتی ہے سفید سی اس کی کیا حقیقت ہوتی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس پرت کے بھی مالک نہیں ہو اس کتمیر کے بھی مالک نہیں ہے یہ کہہ رہے کہ مختار کل ہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم انہیں پکارو تو اولن تو یہ سن نہیں سکتے محال اگر سن لے تو تو مست لکم جواب نہیں دے سکتے اور جو آگے جواب نہ دے سکے تمہاری حاجتیں پوری نہ کر سکے سننے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے اگر مان لیا جائے چلو سنتے ہیں مردے مردے سنتے ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ مردے سنتے ہیں تو وہ تمہارا جواب نہیں دے سکتے وہ بولو سمے مان لو کہ سنتے ہیں تو جابو تمہارا جواب نہیں دے سکتے وہ جب جواب نہیں دے سکتے تمہاری مرادیں پوری نہیں کر سکتے تو سننے سے فائدہ کیا انہیں پکارنے سے فائدہ کیا ہے تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمام کے تمام انسان اس میں انبیاء صلاح خطب ابدال سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں یا یو الناس انتم الفقراء اللہ سب کے سب محتاج ہیں اللہ کے اور اللہ ہی غنی اور بڑی تعریف کے لائق ہے حقیقی تعریف کے قابل اور اس کا سزاوار صرف اور صرف وہی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تمہید کے ذریعے ایک حقیقت بیان کی ہے کہ جس طریقے سے اندھے اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے جس طرح تاریخی اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے جیسے دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایسے ہی مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے لہذا اللہ تبارک تعالیٰ زندہ ہے اس سے مانگا جائے مردوں سے کچھ مانگنے سے حاصل نہیں ہوتا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں ایک قسم تو ظالم اور دوسری قسم مقتصد اور تیسرے سابقم بالخیرات ایک ظالم دوسرے مقتصد یعنی میانہ رہو بیچ بیچ چلنے والا اور تیسرے سابقم بالخیرات بھلائیوں کے اندر سبقت کرنے والا یہ ظالم کون ہے مقتصد کون ہے سابقم بالخیرات کون ہے اسے مختصر یہ سمجھ لیں کہ ظالم کہتے ہیں کہ جب کسی معاشرے میں دعوت کا کام چل نکلتا ہے توحید کا کام چل نکلتا ہے تو نہ تو خود قبول کرتا ہے نہ دوسرے کو قبول کرنے دیتا ہے یہ ہے ظالم اور مختصر کسے کہتے ہیں مختصر کہتے ہیں کہ آدمی قبول تو نہیں کرتا قبول تو نہیں کرتا یا اس کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن معاشرے کے ڈر سے رشتہ داروں کے ڈر سے سوسائٹی کے ڈر سے قبول کرنے میں جھجکتا ہے یہ مختصر اور ایک بالخیرات اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کا شعور ان کے اندر اتنا رکھا ہوا ہے کہ وہ جیسے کوئی دعوت حق بلند ہوتی ہے فوراً بلا جھجک اس کو قبول کر لیتے ہیں اور جھجک کے بغیر قبول جھجک کے بغیر قبول کرنے کے بعد جس موقع کو مان لیتے اس موقع کو پھیلانے میں تمام رکاوٹوں کو چھیل چھیلنے کے لیے تیار رہتے ہیں یہ کہتے ہیں سابق بالخیرات اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے ظالم کا اور مختصر کا اور سابق بالخیرات کا ظالم کہتے ہیں کہ جو فرائض جو اللہ نے فرض کیے ہیں اس کے اوپر ان سے کوتاہی کرتا ہے اور محرمات جو اللہ نے حرام کیا اس کا ارتکاب کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ظالم جیسے نماز نماز نہیں پڑھتا یا کوتاہی کرتا ہے نماز پڑھنے میں دو وقت پڑھی تین وقت چھوڑ دیا تو یہ ہے آدمی ظالم کے فرائض کے اندر کوتا ہی کرتا ہے اور محرمات کا ارتکاب کرتا ہے یہ ہے ظالم اور مختصر کسے کہتے ہیں فرائض الہیہ کا پابند ہے نماز روزہ حج زکات کا پابند ہے لیکن کبھی کبھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے محرمات کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں مختصر اور سابقم بالخیرات کسے کہتے ہیں سابقم بالخیرات کہتے ہیں کہ نہ تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں مختصر یہ جن سابق بالخیرات کو اعلیٰ درجہ ملے گا یہ تین قسمیں انسانوں کی بتائی گئی ہیں اس کے بعد جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے پھر جہنم کا تذکرہ بیان ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر عذاب کم نہیں کیا جائے گا تخفیف نہیں کی جائے گی یہ چلائیں گے اس کے اندر کہ ہمیں نکال دے اللہ ہم دوبارہ دنیا میں جا کر عمل کریں گے تو اللہ یہ فرمائے گا اولم نعمر کم ما تذکر فی من تذکر و جاکم نذیر کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی اتنی کہ جس عمر کو پا کر کے تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے جبکہ تمہارے پاس نظیر بھی آیا تھا نظیر کے دو مطلب ایک تو بتانے والا کوئی نہ کوئی نظیر پہنچتا ہے آدمی کے پاس نظیر آ گیا تھا اور دوسرے نظیر کا ایک اور مطلب لیا سفید بال اگر کوئی بتانے والا آئے یا نہ آئے سفید بال بتا رہا ہے کہ آپ تیرے چل جاؤ کا ٹائم ہے ختم ہو گئی ساری کہانی the story is going to finish کہانی ختم ہونے والی ہے یہ گویا کہ سب سے بڑا نظیر ہے اسی وجہ سے کہا گیا کہ سفید نائی کے پاس جاؤ تو سفید بال نہ نکلو اس لیے کہ یہ نظیر ہے نظیر کو قتل مت کرو اس کے بعد کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے <coughs> کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل کر دیتا ہے تو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو ہر بات کے اوپر پکڑتا رہے تو پھر یہ کائرات کا نظام ہی نہیں چل سکتا آدمی زمین پر باقی نہ رہے اگر گناہوں کے اوپر فوراً پکڑتا رہے تو محلت دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ لیکن محلت عمل کا غلط استعمال کرنے کے بعد جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے سورہ یاسین چونکہ تیئیسویں پارے میں بہت آگے تک گئی ہوئی ہے اور اس پارے کے اندر تقریباً دو رکو لہذا ہم سورہ یاسین کی تفسیر کل جو ہے لے کر کے پھر آگے بڑھیں گے یہ اس پارے کا جستہ اللہ میں نیک ملو نے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی یہ تیئیسواں پارہ آپ حضرات نے سماعت کیا پیچھے سے ایک واقعے کا بیان ہوتا آ رہا ہے وہ واقعہ ایک بستی کا ہے بستی کی تعین نہ تو قرآن حکیم نے کی ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں اس بستی کی تعین کی گئی ہے قرآن حکیم نے اس بستی کے لیے آگے لفظ مدینہ استعمال کیا ہے اور مدینہ یہ کسی ٹاؤن کے لیے بولا جاتا ہے کسی بڑے شہر کے لیے بولا جاتا ہے تو ایک بڑا شہر تھا بعض مفسرین نے اس شہر سے مراد انتاکیہ لیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے جب قرآن حکیم نے اس شہر کی تعین نہیں کی تو ہم اس کی تعین میں زور کیوں صرف کریں اس شہر میں دو رسول بھیجے گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کو کہتے ہیں جسے نبوت کے ساتھ ساتھ کتاب دی گئی ہو ان دونوں رسولوں نے آ کر کے پیغام توحید بستی والوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون اتارا ہے اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ قانون تم تک پہنچا دیں اور اس قانون کے مطابق تم اپنی زندگی بسر کرو تو بستی والوں نے پرزور مخالفت کی اور کہا کالو ماں انت مثلنا وما ان انتم ملا تقزب کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو تم رسول کیسے ہو سکتے ہو الرحمن ضلع شيء تمہارے اوپر رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے انتم اللہ تقزب جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تیسرے رسول کو بھیجا اس نے بھی وہی بات کہی قوم کی مخالفت تیز تر ہو گئی وہ ان کے قتل پہ آمادہ ہو گئے برا بھلا کہنے لگے کہا کہ جب سے تم لوگ اس بستی میں آئے ہو بستی پر نحوست تاری ہو گئی ہے خاجو انا تطیر نہ بستی منحوس ہو گئی ہے تم لوگوں کے آنے کی وجہ سے اور لم لنر لنرجمنکم اگر بھاگے نہیں یہاں سے اور اپنی تحریک روکی نہیں تو پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے رجم کر دیں گے تم کو ورنہ ہماری طرف سے تمہیں بہت بڑی تکلیف پہنچنے والی ہے بہت سخت تکلیف میں تم ہماری طرف سے گرفتار ہونے والے ہو بہت سخت ایکشن لینے والے ہیں ہم تمہارے خلاف اگر تم نے اپنی تحریک بند نہیں کی سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر جب کوئی صحیح دعوت اور دعوت حق اٹھتی ہے تو قوم کے جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس پیغام کے قبول کرنے کی وجہ سے کچھ دنیاوی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں اور ان کے مفادات مجروح ہوتے ہیں یہ اس دعوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء اور رسول کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا ہے کہ تم اپنی یہ تحریک روک لو ورنہ ہم تمہیں پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے بعض کو تو یہ کہا گیا کہ اگر تم نے اپنی تحریک بند نہیں کی تو لنو خریجن من اور اپنی سرزمین سے نکال کر دم لیں گے ہم تبھی سب کی فطرتیں مسخ نہیں ہو جاتی بعض سعید روحیں ہوتی ہیں جو دعوت حق کے اوپر لبیک کہتی ہیں اس شہر کے آخری کنارے پر ایسا ہی ایک شخص رہتا تھا مفسرین نے اس کا نام حبیب نجار بتایا ہے قرآن حکیم نے اس کے نام کی تصریح نہیں کی ہے شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا وہ جا من اکسل دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہنے لگا قوم اتبعو ملا اجرم اے میری قوم تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو ان کی دعوت کی اتباع کرو ان کی بات کو مان لو اس لیے کہ یہ سچے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر دو باتیں موجود ہیں جو ان کے سچے ہونے کی دلیل بیان کی کہ ان کی کوسا نہیں ان کی یہ بالکل بے غرض ہے اس دعوت کے پیچھے اس کام کے پیچھے ان کا کوئی مفاد پوشیدہ نہیں ہے کوئی مفاد مسمر نہیں بلکہ یہ بولتے ہیں کرتے ہیں تو اچھا کام کرتے ہیں اب جب ان کا قول و صحیح ہے داغ ہیں دعوت کے جس دعوت کو وہ عوام کے سامنے رکھ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی ذاتی غرض نہ ہو کوئی ذاتی مفاد نہ ہو تو ایک اچھا ہو اور اس کی سیرت پیدا ہو حق بات اللہ تبارک و تعالی نے اس شہید کو تو کا معاملہ برزخ نہیں ہے اس معنی میں برزخ بلکہ شہدا کے بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ سبز پرندوں کے چوس کے اندر کالک کے اندر ان کی روحیں رکھ دی جاتی ہیں اور یہ پورے جنت کے علاقے میں چرتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور عرش کے نیچے کندیلیں لٹکتی رہتی ہیں ان لٹکتی ہوئی کندیلوں کے اندر وہ آ کر کے بسیرا کرتے ہیں تاوی الا کل قنادیل ان کندیلوں میں آ کر بسیرا کرتے ہیں یعنی یہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیے جاتے یہ شہدا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص معاملہ ہے اس شہید کو بھی فوراً جنت میں پہنچا دیا گیا اور جیسے یہ جنت میں پہنچا اس نے اپنی مسرت کا اظہار فرمایا مسرت کا اظہار کیا فرمایا بیما علی ربی و من المکرمین کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور معزز لوگوں میں سے مجھے بنا دیا یہاں حضرت حمزہ بھی موجود یہاں بڑے بڑے شہدائے کرام موجود مکرمین موجود جن کی روحیں سبز پرندوں کے کالب میں ہیں ان مکرمین میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بنایا جن میں یہ لوگ ہیں بعد میں آنے والے شہدا شہیدوں کا ایسے ہی مکرمین کے ساتھ حشر ہوتا ہے ایک تو اس نے اپنی مسرت کا اظہار فرمایا اور دوسرے یہ تمنا کی یہ آرزو ظاہر کی کہ کاش اللہ نے جو میرے اوپر انعام کیا ہے اس انعام کی تفصیل لوگوں کو معلوم ہو جاتی لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے اس راستے میں میری شہادت پر کیا کیا انعامات سے مجھے نوازا ہے اور مجھے کس مرتبے پر فائز کیا ہے اور کاش لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ توحید کے اوپر مرنا کتنی بڑی سعادت ہے کاش لوگوں کو معلوم ہو جاتا اور اس پر اللہ نے کتنے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں کاش لوگوں کو معلوم ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے اس شہید کی تمنا کو ہم تک پہنچا دیا ہے قرآن پڑھنے والوں تک پہنچا دیا کہ پڑھو اور اس شہید کی تمنا کو دیکھو اور سنو کہ وہ بتا رہا ہے کہ توحید پر مرنا کتنی بڑی سعادت ہے ہر قرآن پڑھنے والا اس تمنا کو سمجھ رہا ہے اس تمنا کو جان رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تمنا کو اس شہید کی آرزو کو ہم تک پہنچا دیا ہے قرآن پڑھنے والوں تک پہنچا دیا ہے بعد میں یہ بستی مورد عذاب بن گئی ایک چیخ آئی اور سارے بستی والے ختم ہو گئے مر گئے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے اس کا ایک قانون ہے کہ جب بستی ظالم ہو جاتی ہے اور اپنے ظلم سے باز نہیں آتی تو پھر اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے اس بستی کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک جملہ اصف یعنی افسوس والا جملہ استعمال فرمایا ہے کہ یا حسرتن العباد کتنے افسوس کی بات ہے بندوں کے اوپر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا انہوں نے ضرور اس رسول کا مذاق اڑایا ہے مایاتی رسول کانو بھی استاذ جو بھی رسول آیا اللہ کے ان بندوں نے اس رسول کا مذاق ضرور اڑایا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت کی دو دلیلیں دی ہیں ظاہر ہے کہ پہلے شہادت کا بیان ہوا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت کی دو دلیلیں پیش کی ہیں ایک دلیل مشاہداتی ہے اور دوسری دلیل دلیل عقلی ہے دلیل منطقی ہے پہلی دلیل دلیل مشاہداتی ہے اور دوسری دلیل کا نام قانون تزویج ہے قانون تزویج باس بادل موت کی پہلی مشاہداتی دلیل کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ کبھی تم کسی ایسے میدان سے گزرے ہو کسی ایسی زمین سے گزرے ہو جو سورج کی حرارت کی وجہ سے اتنی گرم ہو گئی ہو کہ اس کے اندر جو پودے موجود تھے ان کی جڑوں تک کو اس نے جلا کر راک کر دیا ہے گرمی کے موسم میں کبھی گزرے ہو ایسے میدان سے کہا کہ ہاں گزرے ہیں کہا کہ کیا دیکھا کہا کہ دھول کے سوا کچھ نظر نہیں آیا کہیں کوئی پودا نظر نہیں آیا کہیں ہریالی نظر نہیں آئی پھر اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ پھر برسات میں بھی گزرے ہو اس سرزمین سے اس ارض میت سے کہا کہ ہاں گزرے کہا کیا دیکھا کہا کہ اسی زمین کے اوپر ہم نے لہلاتے پودے دیکھے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ہی جب سور پھونکا جائے گا تو مردے جو اپنی اپنی قبروں میں ہیں یہ اٹھ اٹھ کر ہماری طرف آ جائیں گے بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے اس بستی کے اندر جو پودے ہیں ان کے اندر اگنے کی صلاحیت نہیں ہے زندگی کی صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر زندگی کی حرارت نہیں ہے حقیقت تو یہ ہے کہ سچ مچ ان کے اندر زندگی کی حرارت نہیں ہے لیکن جب پانی ان کے اوپر گرتا ہے تو پھر ان کے اندر زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے ایسے ہی سور مردوں کے لیے بمنزل پانی ہوگا جیسے ہی سور پھونکا جائے گا سارے سارے کے مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک دائی کی طرف جو بلا رہا ہوگا اس طرف بھاگ کھڑے ہوں گے یہ باس بادل موت کی ایک مشاہداتی دلیل ہے جس کا آدمی روز اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے اور دوسری دلیل اکلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے کا ایک جوڑا بنایا ہے آسمان کا جوڑا زمین ہے ہر چیز اپنا اپوزٹ رکھتی ہے گورا کالا اچھا برا اونچا نیچا خوبصورت بدسورت ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا موجود ہے اور جب یہ قانون ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنا اپوزٹ رکھتی ہے اپنا جوڑا رکھتی ہے تو کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے جسے آخرت کہتے ہیں انکار کی وجہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں قانون سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کے جوڑے بنائے ہیں اور اس قانون تجویز سے اللہ نے باس بادل موت پر استدلال فرمایا ہے کہ جب ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے تو دنیا کا جوڑا آخرت کیوں نہیں ہونا چاہیے اس کی انکار کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس اور ساتھ ساتھ ایک عجیب و غریب استدلال فرمایا ہے اس آیت کے اندر اسی دلیل سے قانون تجویزی سے کہ جب تک ہر شے اپنے جوڑے سے نہ ملے تب تک شے اپنا مقصد نہیں پورا کرتی اگر میاں بیوی بی ملے نا تو بچہ ہوگا نہیں میاں بیوی بی ایک دوسرے کے مخالف اس لیے کہ اس کی صرف دوسری ہے اس کی صرف دوسری ہے تو شے جب تک اپنے اپوزٹ سے نہ ملے اپنا مقصد پورا نہیں کرتی ایسے ہی اگر دنیا آخرت سے نہ ملے تو دنیا بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے اور اللہ فرماتا نے یہ کائنات زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے زمین اور آسمان اور ماں بینا کا نام کائنات ہے اس کائنات کو ہم نے بے مقصد نہیں بنایا ہے اور اگر تم مان لو کہ اس دنیا کا کوئی جوڑا نہیں ہے تو پھر یہ کائنات بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سورج کوئی دیوتا نہیں ہے جو پوجنے کے قابل ہو جگہ فرمایا کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو سورج دیوتا کیوں نہیں ہو سکتا دلیل دی گئی وہ ہے ایک قانون کے دائرے میں ہے ایک نظام مستقل کے تحت ہے اور اس نظام سے اور اس قانون سے یکسر منہ انحراف نہیں کر سکتا اس کا ایک روٹ ہے اس روٹ پر وہ چلتا چلا جا رہا ہے اس کا مسلسل ایک روٹ کے اوپر چلتے چلے جانا اور اس کے خلاف نہ کرنا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ وہ دیوتا نہیں ہو سکتا ورنہ کسی قانون کا پابند وہ نہیں ہوتا اگر دیوتا ہوتا تو کسی خاص قانون کا پابند کیسے ہوتا اور یہ خاص قانون کا پابند ہے سورج مشرق سے نکلتا مغرب میں ڈوبتا ہے یہ قانون ہے اگر یہ دیوتا ہوتا تو اپنی مرضی کا مالک ہوتا اس کا ایک خاص روٹ کے اوپر چلتے رہنا اس کا ایک نظام کے ساتھ لگے بدھے رہنا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ سورج دیوتا نہیں ہو سکتا اگر سورج دیوتا ہوتا تو اس نظام کا پابند نہیں ہوتا اور ہم یہ دیکھ رہے کہ ایک ایک نظام کے پابند ہے ایک نظام کا پابند ہے اور کہا گیا کہ یہ چاند اس غریب کی تو بے بسی کا یہ حال ہے کہ یہ فلکی منازل طے کرتے کرتے بالکل کھجور کی پتلی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے گھٹتے گھٹتے ایسا لگتا ہے جیسے اس کا وجود ختم ہو جائے گا اور اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے اب بتائیے اس خمیدہ کمر اس ٹیڑھی کمر والے کو دیوتا کیسے مانو گے تم اس کی بے بسی کا تو یہ حال ہے کہ بےچارا فلکی منازل طے کرتے کرتے بالکل گھٹ کر کے بالکل باریک ہو جاتا ہے اور اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو اس ٹیڑھی کمر والے کو ہم دیوتا کیسے مان لیں خدا کیسے مان لیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے کہ والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون اس میں دو باتیں بتائی گئی کہ چاند اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے زمین کے ارد گرد اور اسی طرح سورج اپنے پورے کہکشانی نظام کے ساتھ اپنے محور کے اوپر گردش کر رہا ہے اور ایک گردش اس کی مداری ہے پورے نظام کہکشاں کے ساتھ گھوم رہا ہے اور گھومنے کا انداز کیا ہے جیسے تیر رہے ہوں ایسے جیسے تیر رہے ہوں یہ انداز ہے اپنے فلک میں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلک میں اس گھومنے کے انداز کو سباہ سے تیرا جو ہے شو کیا ہے بتایا ہے کہ جس طریقے سے آدمی تیرتا ہو ایسے ہی یہ اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں اور چاند کو یہ مجال نہیں یہ اختیار نہیں کہ وہ سورج کے مدار میں داخل ہو جائے اور سورج کو یہ اختیار نہیں کہ وہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے ہر ایک اپنے اپنے محور کے اوپر گھوم رہا ہے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے کلفی فلکی ہے تو وہ بھی ایک نظام کے ساتھ لگا بدھا ہوا ہے اور یہ بھی ایک نظام کے ساتھ لگا بدھا ہوا ہے اچھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رات دن کو نہیں پکڑ سکتی سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا رات دن کو نہیں پکڑ سکتی دن رات کو نہیں پکڑ سکتا چاند بھی گھوم رہا ہے سورج بھی گھوم رہا ہے اور رات اور دن بھی گھوم رہے ہیں سوال یہ ہے کہ رات اور دن تو دکھائی دینے والی چیز تو ہے نہیں وہ کیسے گھوم رہے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زمین گھوم رہی ہے تبھی تو زمین کے گھومنے کی وجہ سے رات اور دن بن رہے ہیں اگر یہ زمین گردش نہ کرے تو رات اور دن کا وجود ہی نہیں ہوگا تو تذکرہ ہوا سورج کا اور کمر کا اور ساتھ ساتھ لیل اور نہار کا تو یہ تو بالکل بات واضح ہو گئی کہ سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ چاند اپنے مدار میں گھوم رہا ہے اپنے محور پر گھوم رہا ہے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رات اور دن بھی گھوم رہے ہیں اور رات اور دن یہ کوئی محسوس شے تو ہے نہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ گھوم رہے ہیں بلکہ رات اور دن پیدا ہوتے ہیں زمین کی گردش سے گویا کہ زمین گھوم رہی ہے تبھی تو رات اور دن بن رہے ہیں لہذا زمین جو the earth moves on its own axis یہ جو قانون ہے کہ زمین اپنے محور کے اوپر گھوم رہی بالکل قرآن الفاظ کے اندر اتنی لچک ہے کہ اسے اس سائنٹیفک فیکٹ کے اوپر آپ منطبق کر سکتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو چاند اور سورج اور رات اور دن کی بات ہے ذرا سمندروں کو دیکھو دریاؤں کو دیکھو کہ اس پر کشتی لے کر تم چلتے ہو اللہ فرماتا ہے تم کشتیوں میں ہو وَإِن فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں ٹائٹینک جہاز کو کیسا ڈبو دیا جبکہ ٹائٹینک جہاز کو بنانے میں یورپ اور امریکہ کے بہترین دماغ شریک تھے اور یہ جب جہاز بن کر کے تیار ہوا ہے تو کسی کو بھی یہ شبہ نہیں تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب سکتا ہے لیکن چٹان سے یہ جہاز ٹکرایا اور غرق دریا ہو گیا جو کچھ دولت مال ضائع ہوا ضائع ہوا ہزاروں لاکھوں جانے ضائع ہو اللہ وہی بات فرما رہا ہے وہی نشا نگر اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈوبو دیں فلا سوری خلاح نہ تو ان کا کوئی غوث ہو اور نہ ان کو کوئی بچانے والا سریخ کا مطلب ہوتا ہے غوث فریاد رس فریاد کو پہنچنے والا کشتی ڈوب رہی ہے پکار رہے ہیں کشتی والے بچاؤ تو اللہ فرماتا فلا سوری خلاحم اگر ہم ڈبونا چاہیں تو ڈبو دیں ان کو اور کوئی ان کا غوث نہ ہو یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں غوث صرف اور صرف اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی غوث نہیں ہو سکتا اور اگر وہ تکلیف کسی کو پہنچانا چاہے کسی کا بیڑا گرک کرنا چاہے تو اس کے بیڑے کو کوئی نہیں سنبھال سکتا ولا انہیں بچایا نہیں جا سکتا یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ غوث صرف اور صرف اللہ ہے کسی انسان کو غوث کہنا ایک مشرقہ ناقیدہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث پاک کہنا در حقیقت ایک مشرقہ عقیدہ ہے غوث اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تو هم سوری اللہ اگر کسی کشتی والے کو ڈبونا چاہے کشتی والوں کو غرق کرنا چاہے تو کوئی ان کو بچا نہیں سکتا کوئی ان کی فریاد رسی نہیں کر سکتا اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرقین کے ایک محمل شبہ کا جواب دیا ہے شبہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں تمہیں دیا ہے جو اللہ نے روزی دی اس میں سے خرچ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ خرچ کن پر کریں غریبوں پر نہ غریبوں پر کیوں خرچ کریں اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ محتاج نہ ہوتے غریب نہ ہوتے اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ محتاج نہیں ہوتے گویا کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ غریب رہیں اب ہم اگر ان کو کچھ روپیہ پیسہ دے دیں تو اللہ کی مشیت کے خلاف ہوگا دیکھ رہے کتنا جی وہ غریب ہے اللہ اللہ تب تو تم کھلی ہوگے یعنی جس کے بارے میں یہ چاہ رہا ہے اللہ کی مشیت یہ کہ فلاں آدمی غریب رہے غریب ہے وہ اللہ کی مشیت کی وجہ سے غریب ہے اب اگر اس کو ہم کچھ پیسے دے کر مالدار بنانا چاہیں تو یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہوا یہ شبہ ہے ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مشیت ایک اور چیز ہے اور رضا اور چیز اس کو مثال سے سمجھو ایک آدمی ہے رزق حاصل کرتا ہے چوری سے ڈاکے سے سود سے رشوت سے اللہ کی یہ مشیت ہے کہ اس راستے سے اسے رزق دیتا ہے لیکن اب یہ بتاؤ کہ رزق اسے ملتا ہے اللہ چوری سے ڈاکے سے سود سے اور رشوت سے راضی ہے نہیں مشیت کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ کی مشیت چاہت اس کے ارادے سے یہ کام کر رہا ہے ہاتھ میں قوت دیے تبھی تو چوری کر رہا ہے لیکن اللہ کی یہ مشیت ہے کہ اگر یہ اپنے ہاتھ کو استعمال کرے چوری کے لیے تو استعمال کر سکتا ہے اللہ کی مشیت ہے لیکن کیا چوری کو اللہ پسند کرتا ہے راضی ہے اس سے تو مشیت ایک الگ چیز ہے اور رضا ایک الگ چیز ہے مشیت کا تعلق امور تکوینی سے ہے اور رضا کا تعلق امور تشریعی سے ہے اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ غریب رہے لیکن تمہیں یہ حکم دے رہا ہے قانون دے رہا ہے کہ اس کی مدد کرو تو رضا الگ چیز ہے اور مشیت الگ چیز ہے اس کو بار بار ریوائز کر کے سن لینا اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی مشیت ایک الگ چیز ہے ریزا ایک الگ چیز ہے مشیت کا تعلق امور تکوینی سے ہے اور ریزا کا تعلق امور تشریعی سے ہے اللہ کی مشیت یہ ہے امر تکوین یہ ہے کہ آدمی غریب رہے غریب ہو اس لیے کہ اگر فقر اور غنا کا یہ نظام نہ ہوتا تو دنیا ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتی تھی تو اللہ کی مشیت ہے کہ کوئی کوئی غریب رہے اور کوئی امیر رہے لیکن رضا یہ ہے کہ غریب لوگوں کی مدد کرو اس لیے کہ رضا کا تعلق امور تشریح سے تشریح میں نے قانون قانون یہ دیا گیا کہ غریب کی مدد کرو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو مشیت ایک الگ چیز ہے اور رضا ایک الگ چیز اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں در حقیقت شیطان کے عابد ہیں تم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان کیا ہے بنی آدم ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے کوئی یہ شخص نہیں کہتا کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں تو یہاں شیطان کی عبادت کرنے کا کیا مطلب کوئی آدمی شیطان کو سجدہ نہیں کرتا کوئی آدمی شیطان کو رکو نہیں کرتا کوئی آدمی شیطان کے لیے نظر و نیاز نہیں کرتا اسے معبود نہیں مانتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو تم شیطان کی عبادت نہ کرو جواب اس کا یہ ہے کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے شیطان کے احکام کا غلام بن جائے تو در حقیقت وہ شیطان کا عابد ہے جو اپنی ہوا کا متبع ہو جائے وہ بھی در حقیقت مشرک ہے اور اپنی ہوا کو اس نے معبود بنا لیا ہے جیسا کہ انیسویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا اور ان لوگوں نے تو اپنی ہوا کو اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے یعنی آدمی جب اپنی خواہشات ہی کا ہو کر رہ جائے تو کہا جاتا ہے آدمی اگر پیسے کا غلام بن جائے ایک پیسہ اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کال آپ فرماتے تھے عبد تائی و درہم ارے ہلاک ہو دینار اور درہم کا غلام تو دینار اور درہم کا غلام کب بنتا ہے آدمی جب پیسے ہی کا ہو کر رہ جائے پیسہ کمائے کمانے کے لیے خود کھانے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے کا غلام بن گیا ہے اپنی خواہشات کا ہو کر رہ جائے تو خواہشات کا غلام ہوا خواہشات کا بندہ ہوا اور شیطان کے نقشے قدم پر چلے شیطان کی ہر بات مانے تو وہ شیطان کا غلام ہوا اور شیطان کا عابد ہوا